بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لیلاف قریش قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر ایلافہم رحلت الشتاء والصیم یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خَوْرٍ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا